حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا اس کے بعد جب میری ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے فرمایا جابر کیا آپ نے شادی کر لی میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کماری سے یا بے وا سے میں نے کہا بےوا سے فرمایا کماری سے کیوں نہ کی جسے تم دل بہلاتے میں نے کہا میری کئی بہنیں تھیں مجھے ڈر محسوس ہوا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حائل نہ ہو جائے آپ نے فرمایا تب یہ بات درست ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ